محمد بن رکانہ سے روایت ہے کہ رکانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا رکانہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہمارے اور مشرقوں کے درمیان فرق ٹوپیوں پر امامہ باندھنے کا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چوراسی یہ حدیث ضعیف ہے